کامرانی رستگاری اور نجات خوشنودی اور رضائے مولا ان تمام کے طریقے کار اصول و ضابطے قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی سمجھا دی اور مسلمان قوم کو متنوع کر دیا کہ اچھے اعمال اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے ارشاد ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی آئے گی کب قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسادات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا وہ پریشانی وہ اجر و ملال وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں اس کا آج تصور بڑا بحال اور مشکل ہے ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کیا ہم تمام سے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں یہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی فصل تو آئے گی ہی نہیں کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا تو تو پہلے ہی مر جائے گا تجھے کیا قیامت آتی رہے رہے جاتی اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی تفصیل کی کتابوں میں موجود ہے آدم علیہ السلاط اسلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی جانور جاندار شہ جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا جس نے ہزار برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا و نہار کی گردش کا اصلی مقصد کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام سے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی یہ قرآن کریم کا فرمان ہے نبی کا ارشاد ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں قرآن کریم تاخیر شاہ کا فرمایا رو اس کی مقدار اس کا عرصہ اس کی لمبائی ایک دن کی لمبائی پچاس ہزار برس کی ہوگی نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی آج نو کروڑ میل کی بلندی کے سورج ہے اس دن صرف سوا نیزے پہ ہوگا ساری دنیا خوف سٹا ہوگی رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا لہو گہرا ہوگا میری چار کیا کی میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں ہم نے حدیثی کتابوں میں پڑھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرما دیا ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پلا پلا پکار اٹھیں گے اسی کو کہتا سی جا دن قیامتی حا دن کی عدالت زمین مثلتا میں شان بسل ہوتی دماغ پگھل جائیں گے پسینے میں ڈوب کر گرک ہو جائیں گے حالات بگڑے ہوئے پلا کم سن کم تمہیں پہلے پیدا کیا پھر موت آ جائے گی پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا اسباب بنیں گے حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے درخت نہیں باغ نہیں نہیں گلشن نہیں تیوہار نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں لوگ ترس جائیں گے سمندر خشک ہو جائیں گے دنیا میں تین حصے پانی ہے چوتھے حصہ زمین ہے اندازہ لگاؤ سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے یہ ندی نالے یہ چشمے یہ پورے یہ نلکے یہ تمام تر تمام سے زمین کے نیچے کا پانی زمین کے اوپر کا پانی زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا یہ شافر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف سات قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں کسی باغ کا سایہ سایہ نہیں کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی تمام اکٹھے موجود ہیں اور گورنر ہو اور کمشنر ہو اور ملک کے وزیر اعظم ہو اور صدر ہو بتاؤ یہ نہ کام اٹا ڈاول کہاں ہے متا اوڑنے والے کائم تک کا نشی تخت نشی ان تختوں پہ بیٹھنے والے طرح طرح کی قسموں رہنے والے وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے فرمایا آؤ آج دم مارو ذرا چوں تو کرو بول کے تو دکھاؤ مل ملک اور دنیا دارو اور بادشاہ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج کون ہے جو دم مارے کس کی جرک ہے کس کی مجال ہے روی زمین کی حکومت کرنے والے جیسے رو رہے ہیں چھوٹے بڑے تمام کے تمام پنا پنا پکار رہی ہے کلیم اللہ پریشان ہے روح اللہ پریشان ہے آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہی ہے آج اگر میری جنت والی بھول کا فکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا بڑے بڑے پیغمبر بڑے بڑے رسول بڑے بڑے نبی اللہ پاک کے بڑے سیدھا بندے ولی قطب ابدال گاؤں تمام کے تمام آنسو بھارے الہی خیر فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود میں خود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا یوم یجمع اللہ الرسل يوم يسمع الله الرسل فيقول أجبتم اور میرے رسولو اور میرے کمروں اور میرے ندیوں اور میرے نمائندوں کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود جیلا بن جانا خلیل ٹھہر جاؤ کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو تم بھی ٹھہرو عیسائی گلے مریم سرو میری مریم اور عیسائی سر بیٹے مریم سے یہاں کھڑے ہو جاؤ میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو کیا تم نے کہا تھا کام میاں کلا گئی من دون زلا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے ارا بنا لینا میری ماں کو ارا بنا لینا یہاں کھڑے ہو کر بیان شیشن جج کی عدالت نہیں ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ نہیں جج کی عدالت نہیں خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے قلت وأمي إلهين من دون الله کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا ہماری نظر نیاز دینا ہمیں مشکل کو ماننا ہمیں بگاڑ بناؤ میں کار ساز ماننا ذرا اندازہ لگاؤ خدا کی قسم جلال خدا بندی کو قدم کر جانے نبی جانے رسول جانے مجھے اور تجھے کیا معلوم یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا بلکہ فرماتے اور السلام ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا تحصیل میں نہیں کھڑا کٹاری میں میرا بیان نہیں شیور جج شیشن جج کے یہاں میرا بیان نہیں میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں ہمارا سبحانک اور میرے جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے خدا بند کریم کی حیثیت دیکھو جان دیکھو اللہ کا رب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو میرے تیری ذات پاک ہے ما لي أن أقول ما ليس لي بحق میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی شرک کی بات ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے اور ہم الٹے شرک کراتے ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے نہیں جو میری زبان سے سٹکی نہیں اور نبی کا انداز تو دیکھ تو تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا گناگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں نبی کا انداز دیکھو کہتے فرماتے کل تو کل تو علم تھا اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو تو ضرور جان لیتا فقط اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا کیوں تارا گما نفسی تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے برا گھما بھی میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے علام الغیوب میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے جو میری نیت میں آتی ہے جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں تو تو انہیں بھی جانتا ہے میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے تو غیب دار ہے میں غیب دار نہیں اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کتنا علیہ خلاق اسلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول اور پھر عیسا الخلاط اسلام سے پوچھا گیا آپ نے تو کہا نہیں آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی لیکن یہ سارے عیسائی مشرق کیسے ہو گئے تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں جی جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں ہم انہیں مشرق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے اگر کوئی تین خدا مان لے علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ کو وہ تو کافر وہ تو مشرق اور جو مسلمان پچاس قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ ابھی پکا مسلمان ہے چھوٹنے والی بات ہے ہم فتوا نہیں دیتے ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے وہ مشرق ہو جائے اور مان بھی نبی کو اور نبی کی ماں تو ایک تو خدا تو وہ بھی مانتے ہیں نا خدا اور ایک عیسا علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے تین ماننے تو وہ کافر ہو گئے اور ہم نے جہاں چیخنا چوپڑا پتھر دیکھا جہاں دراز کی کا بنی دیکھی جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی ہم نے وہی خدا مانا بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے سن بہتر میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا بیت اللہ کریم میں رش ہو جاتا ہے حد کے زمانے میں تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب جب مظفر گڑھ کے تھے وہ روتے ہوئے آئے بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا وہ کی جگہ بتائیں گے محلہ ہم نے کہا ہم چور ہو رہے ہو کہنے لگا میری ہاجن گم ہو گئی پوچھتا ہے نا آدمی بھی کہاں تھی تم نے کہاں دیکھی کہاں بھی تم تھے اصل کا والے خانگاہ ہے نا بیت اللہ شریف پہ گلاس ہوا ہے نا اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی سارے ٹھگڑے والی خانگاہ ہے ہی کے نال وڈی ہے تلاش بھی نہیں کہتا سارے ٹھگڑے والی خانگاہ وہ ساری عمر جو خانگاہ میں سر مار کے گزر گئی آج اللہ کے گھر کو بھی خانگاہ کہتا ہے خدا کی قسم پسینے آ گئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں ہر میں محترم ہے اللہ کا دربار ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے وہاں جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں میں کسی کی خانقاہ پہ کھڑا اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے آمین عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا باوجود بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اور کے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی اللہ سائی چاہیے خبر ہے ہماری دینی معلومات تو دیکھو ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں کیا دینداری کمائیں گے کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا محبت ہوگی کیا عظمت ہوگی ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ پائے نہ پائے علیہ السلام اللہ کا عدالت میں کھڑے ہیں اللہ کا جلال ہے روب ہے وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں پہ ہے عجیب سر ہوں پہ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے کتب موجود ہے اقدار موجود ہے رسول موجود ہے اگادی علی منی ملک گو آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے آج حکمرانی کس کی ہے آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے سید لائی تعلی اللہ کے عدالت خدا مندی میں کھڑے ہیں روح اللہ ہے اللہ نے یعنی بغیر باپ کی پیدا فرمایا اپنی روح بتایا لیکن جلال خدا بندی ہے اور اسی کا بس نہیں احساس تم عربی جانتے احساس تمہیں قرآن کریم کے سیاح کو تباہ کر روانگی کا پتا چلتا ہے ربت زبت کو سمجھتے ہیں ہمارا ماں کل تم اما میرے مالک وہ میرے مالک وہ میرے پروردگار منہ کی الحاکمین جب تک میں دم میں دم رہا جب تک میں دنیا میں زندہ رہا ما كنت لهم إلا ما أمرتني به أن گزلہ الله ربي وربكم میں تو ان سب سے ہی کہتا رہا اور میرے پرور دیدار کو بھی مانو اپنے رب کو تسلیم کرو اور سال میں جس خدا کا کھاتے ہو اسے مانو جس خدا کا پیتے ہو اسے مانو جس رب العالمین کی دی ہوئی زمانے اکڑے پھرتے ہو اسے مانو جس نے دولت دی ہے اسے مانو جس نے خوبصورت بیویا کا فرمائی ہے اسے مانو جس نے آگے پھول کو والی اولاد کی صورت میں کھلاڑے بخشے ہیں اسے مانو امر تنی الله میں تو لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ آؤ میرے پرور کی عبادت کرو اسی کی نظر نیاز دو اسی کو غیر اسی کو ہاکی میں آلہ تسلیم کرو اس کے سوا سے ہاکی میں آلہ آئی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے ربی اور آگے سنو خدا کی قسم دلا پڑتا ہے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ میری ربی اور میرے پرور دار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میری ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے دور دور کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے وکل کو علیہم شہید دم تفیہم تیری بات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لے لوگوں کو بتاتا رہا اللہ کا جلال ہے اللہ میاں کا روز ہے ساری کائنات موجود ہے رسول کھڑے ہیں پیغمبر کھڑے ہیں نبی کھڑے ہیں وہ کبر موجود ہیں وف اوتار موجود ہیں وہ اولیاء کرام موجود ہیں تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں اور اللہ کا پیغمبر بڑھ رہا ہے بال بال سے پانی بہ رہا ہے اور میرے رب دو میں رہا میں نے خود بھی لیا لوگوں کو بھی معافی نفسی جانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں جہاں رسول گھبرا جائیں گے آخر یہ قرآن آیات ہیں ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی نہ ہم رسول نہ ہم پیغمبر بلکہ نہ ہم قطب ابدال نہ ہم اول اکرام میں سے آخر ہم کیا کریں ابھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی اس تباہ آلات میں بھی اس حوصل و گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ اس عرش کے سوا اور کوئی چھو نہیں کہیں سایہ نہیں ملے گا ہی نہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا بادشاہوں کے لیے نہیں وزیروں کے لیے نہیں سفیروں کے لیے نہیں بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں سرمایہ داروں کے لیے نہیں اچھے گرو کے لیے نہیں صرف ایک ٹھکانا ہے وہ ہے عرش عظیم کا سایہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرب کی چھاؤں میں سات قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے سات قسم کے آدمیوں کو اس دن سایہ ملے گا جہاں کئی سایہ نہیں ہوگا اس دن پانی ملے گا جہاں بیٹھنے کو ایک خطرہ نہ ملے گا سب سے پہلے فرمایا علی امام وادی بادشاہ انصاف کرنے والا وہ بادشاہ انصاف کرے چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے سارا انصاف کر کے دکھلائے جب اس کے یہاں کوئی فریاد بھی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے بادشاہ کے عدل کا بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں کو بھی لوگوں سے گزر کر میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا حکمران کی عدالت کا اور اس کے صحیح مہینوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے تنے تنے میں جاتا ہے پھل کے رس کے ایک قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے بادشاہ کثیر کبیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت اچھا بادشاہ تھا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی پہلے زمانے کے بادشاہ جنگلوں میں تفریح کے لیے شکار کے لیے جایا کرتے تھے اس زمانے میں موٹر کار ہوائی جہاز تو تھے نہیں کئی کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں ان کے جانے آنے میں تو بادشاہ جنگل میں گیا کئی دن لگ گئے ساتھیوں سے بچھڑ گیا وہ دور دور کے جنگل ہوتے تھے ہزاروں میل لمبے لاکھوں میل لمبے اکیلا جب رہ گیا تو سفر کرتا کرتا تھک گیا چور چور ہو گیا پانی نہ ملا اللہ پاک نے انار کے باغ میں اسے پہنچا دیا بڑا خوبصورت باغ ہے جنا گھنا چھو ہے بہت اچھا سایہ ہے ٹھنڈ ہے بڑی بادشاہ بیٹھ گیا ایک نوجوان لڑکا بادشاہ نے دیکھا باغ میں پھر رہا ہے بادشاہ سلامت دیکھی کرے لگا اور نوجوان اس سے سوال کرتا ہوں مسافر ہو رہا ہوں بڑی پیاس لگی ہے مجھے کوئی اچھا سا ٹھنڈا پانی پلا دے وہ ایک لایا پیالہ لایا بادشاہ کے سامنے انار توڑا اور اس انار کے دانوں کا رس نکالا اس کے سامنے ایک انار میں سے اتنا بڑا گلاس پانی کا بھر گیا انار کے پانی کا جب بادشاہ نے پیا تو بڑا خوش ذائقہ بہت اچھی رنگت بہت اچھی خوشبو بہت میٹھا بہت ٹھنڈا ادھر پی رہے ہیں ادھر دل میں آ رہا ہے ہمیں تو شہروں میں بھی یہ انار نہیں ملتے یہ دیہات میں بیٹھے ایسے انار کھا رہے ہیں یہ بات ہمیں نہیں لینا چاہیے اس بات کو ہم حکومت کی ملک کر لیں گے یہ بات کی ملک ہونا چاہیے یہ دیہاتی لوگ ایسے انار کھاتے ہیں میرے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے پر ماسک لوگ ہے پہنچاتے نہیں ہے ہمیں کبھی سکھایا تک کچھ نہیں ہے انار گلاس پی لیا کچھ دیر سستایا گرمی تھی اور کہنے لگا کہ نوجوان لو میں چلتا ہوں اگر تیری مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے اس نے اسی ٹینی سے اس کے سامنے انار توڑا وہی گلاس وہی پیالا اور جب پانی نکالنے بیٹھا تو پہلے ایک انار میں سے گلاس بھر گیا تھا اب اس کا چوتھائی گلا بھرا تھوڑا سا رس نکلا اور جب بادشاہ کو پیش کیا گیا وہ نوجوان نہیں جانتا یہ بادشاہ ہے وہ تو ایک مسافر سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے اس نے پی کے دیکھا کہنے لگا کہ نوجوان وہ پہلے رس والا انار کا پیڑ کوئی دوسرا ہے تم لیے رکھا ہوا ہے یہ کسی اور جگہ سے سوکھا انار توڑ کے لایا جس میں پانی نہیں جس میں رنگت نہیں جس میں خوشبو نہیں جس میں وہ سائکا نہیں نوجوان کہنے لگا رب اکبر کی قسم میں پیڑ تو کیا بدلتا میں نے تو بھی تبدیل نہیں کی میں بھی وہی تو بھی وہی یہ باغ بھی وہی یہ پیڑ بھی وہی یہ درخت بھی وہی اور یہ شاخ بھی وہی یہ گلاس بھی وہی اور اسی ٹہنی سے دوسرا نار توڑ کے لایا ہوں پھر بادشاہ کہنے لگا کرے نوجوان کیا راز ہے سارا پانی خشک ہو گیا رنگت کا بیڑا گرک ہو گیا ذائقہ تباہ ہو گیا خوشبو جاتی رہی ٹھنڈائی مٹھاس تمام کے تمام کیوں کر ختم ہو گئے نوجوان کا چہرہ بگڑا پسینہ آیا اور مسافر کی طرح منہ کر کے کہنے لگا اور مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی حال میں اسی لمحہ میں اس ملک کے بادشاہ کے دل میں بین نہیں آ گئی مسافر کہتا ہے کہ نوجوان بادشاہ خدا جانے کہاں ہوگا باغ کہاں بادشاہ کہاں نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ لوگ ظلم کا ارادہ کرتے ہیں جب ستم ڈھانے کا پروگرام بناتے ہیں ان کے دل کے ارادے کا دھواں نکل کر سیزا میں چھا جاتا ہے اور کہنے لگا باغوں میں درختوں میں بہاروں میں پتے میں ساتھ سما جاتا ہے اور تمام کی تمام برکتوں کا اور کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے کہیں بھی ہوگا نوجوان کہتا ہے میری بات میری صحیح ہے اس کے دل میں خرابی آئی ہے تو رس بھی گیا ذائقہ بھی گیا مٹھاس بھی گیا خوشبو بھی گئی رنگت بھی گئی ساری چیزوں کا بڑا غرق ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو وہ جا گیا بادشاہ رونے لگا ہوں میرے پروردگار ابھی تو میرے دل میں ہی آئی ہے اور کر بیٹھوں گا تو کیا ہوگا یہ تو صرف ارادے کی نحوست ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہا میرا دل کہا یہ باغ اور کہا اس کے پیڑ اور کہا اس کے تنے اور کہا اس کا رس اور کہا اس کی خوشبو اور ذائقہ رنگت ساری چیزیں بتا دو گی اللہ کے حضور میں رویا تو باقی ہو میرے مالک میں آج کے بعد بالکل اس قسم کا ارادہ کبھی نہیں کروں گا کرتا ہوں دوپہر تھی گرمی تھی سورج ڈھلا اس تکش کم ہونے لگی رو دھو کے چلتے وقت کپڑے ڈال کے کہا نوجوان آخر میری تیری ملاقات ہے چلا ہو اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا دے پرانے کریم کی تفسیر میں کہاں پر لکھا ہے یہ تفسیر کبیر میں الحمد العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ویسی کیسی کتاب کی بات نہیں اللہ مہاراج لکھتے ہیں کہ نصیر و بادشاہ نے پھر لگا کر پانی مانگا اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس وقت تیسری مرتبہ وہ نوجوان اٹھا میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ اب یہ کدھر جاتا ہے بادشاہ کہتا ہے اسی ٹہنی سے گیا جس پہ دو دفعہ پہلے گیا تھا اور وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر ایک انار توڑ کے لایا میرے پاس بیٹھ کر کے دانے نچوڑے نپیڑے اور گلاس کہتا بیس والے گلاس کی تو بات کیا تھی اب کے پہلے گلاس سے بھی زیادہ رس نکلا اور جب میں نے پی کے دیکھا تو ایسا ذائقہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا رنگت نرالی خوشبو نرالی ذائقہ نرالا مٹھاس بہت اچھا ٹھنڈا بہت اور خوش ذائقہ اور رس اتنا نکلا کہ ابھی ایک دانا پورا نہیں ہوا کہ گلاس بھر گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ کچھ ہاتھ دانا رکھا ہوا اپنے لیے نوجوان کہنے لگا مسافر جی یہ بات نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی لمحہ اسی گھڑی کے اندر اندر بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے اسی گھڑی میں ابھی ابھی بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے خدا بند کریم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا تو اس کی توبہ کا اثر جنگلوں میں باغوں میں بہاروں میں کھیتیوں میں سبزیوں میں ترکاریوں میں تمام حلے میں دانے دانے میں بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر جاتا ہے آج ہم سارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا سبزیوں میں ذائقے نہیں رہے گی جی۔ کیسے رہے کھاد کا اثر ہے کھاد کا اثر ہے کھاد کا اثر تو ہے حکمرانوں کو نہیں دیکھتے کتنی نیک وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے سفے بکھی اب جا کے تو دیکھو کتنے کی نمازیں پڑھتے ہیں کی اتنی بڑی نافرمانی ہے برکت کیسے آئے خیر کیسے آئے صبح کو گھر سے پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے اتنے لمبے لمبے چیزیں لگا رکھے ہیں پتلون میں جن کا پروگرام ہوتا ہے یہ شام کو بڑھ کے لائیں گے اور وہاں کیسا بڑھ کے لاتے ہیں تم برکت مانگتے ہو تم سبزیوں میں جیسا مانگتے ہو تم گلوں میں گلوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو یہ قرآن گواہ ہے نیت بگڑ گئی اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہی سے وہ لوگ ایک کمایا کرتا تھا دس کھایا کرتے تھے اب دس کے دس کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی عورت کما رہی ہے مرد کما رہا ہے لڑکی بھی کوئی دندا کر رہی ہے ماں بھی لپٹ رہی ہے بہنیں بھی لگ رہی ہیں اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں تو فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دیں تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرب کے سائے میں عرب کی چھاؤں میں سب سے پہلے آدھی بادشاہ انصاف کرنے والا بادشاہ جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا اسے سے اللہ کا ٹھکانا تھا فرمائے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے وہ جھیل جاتا ہے لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا ہاں، ہمارے شادی میں اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو آگ لگ جائے اس کو کہتا میں تم در بے چارہ جوہور شادی ہے کندر ذریفان بے دور بے اندیش آخر زکنگی یہ دور کمزور پہ ظلم نہ کیا کر آخر اندھیری خبر میں تنگ خبر میں تو لے جانا ہے سوچا تو کر فرمایا کہ مردم آزاری اے تم درائی مردم آزاری اے تم درائی کے نادار اکبر تو کہہ رہے ہی نہ ستایا کر عورت کو مرد کو کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تر پھر ہو جائے گا اور اگلی بات شادی نے بڑی عجیب کہی ہے آزار مظلوم ما علم داش بازار مظلوم ما علم داش جدو دل خلق مداش فرمایا آپ کے مخلوق کے دل کے دھوئے سے غافل نہ ہو اگر وہ آ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا دم کا کام کر جائے فرمایا کہ ستم کش گر آئی ستم کس گر آہی در آرد زدل ستم کس گر آہی در آرد زدل زند سوز او شعلہ در دل فرمایا اس کے دل کے دھوئے کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی اس لیے فرمایا حکمرانو بادشاہوں وزیروں افسروں سرمایہ داروں جگیر مندوں ظلم نہ کیا کرو تم چوکری مار کر بیٹھے ہوگے اس کے دل کے دھوئے میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی یوں تو ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی افغانوں کو اس کے چھاؤ میں جگہ ملے گی فرمایا آخری بادشاہ انصاف کرنے والا بادشاہ جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے مجھے اور آپ کو کیا معلوم نہیں لوگوں کی زندگیاں سلطان ہمایوں اور بادشاہ رحیم اللہ دلی کے سب سے شہن پہ حکومت کرتا تھا پورے ہندوستان کا مالک تھا ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو کھانا کھا رہے تھے روٹی کھا رہے تھے کہ مؤزم نے اذان شروع کی ہندوستان میں آواز آئی اللہ اکبر روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے میری تقدیر اولا نہ ہو جائے بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے تمہیں شرم نہیں آتی دنیا میں بھی تنگ اور دنیا میں آخرا یہ آپ بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے یہ بادشاہ ہے تاریخ میں لکھا ہے جو لکما منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے یکدم جو نیچے اترنے لگے پیڑی ذرا لمبی تھی جینا بہت دور کا تھا جلدی میں اترنے لگے جماعت کے لیے عشا کا وقت تھا درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی دیکھو اس کی آ گئی ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو دماغ کے لیے دوڑا ہے جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے جس نے منہ کا لکڑا بھی پھینک دیا ہے میری تقبیر اولا نہ چلی جائے میری رسا نہ چلی جائے اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور فیصلہ ہے اس کی بے نیازی تو دیکھ مسجد ہے ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گملہ نہ کیا کرو اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کہ اللہ اس پر خاتمہ کر دے دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے ایک دو دن کا مؤذن نہیں چالیس سال اذان دی چالیس سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی خدمت گزاری کی مسجد کی دمشق کی جامع مسجد ہے ایک دن اصل کی اذان دینے کے لیے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا برابر میں عیسائی کا مکان ہے یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ بس دماغ خراب ہو گیا وہاں سے اترا فون پہنچا لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں ہو گیا ہوں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے مجھ سے شادی کر لے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں تو مسلمان ہے میرا تیرا کیسے میل ہوگا تو عیسائی بن گا وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں میں عیسائی بن گیا میں اپنا سامان اٹھالا اجرا اوپر تھا خوشی خوشی دوڑا ہے کام بن گیا ہے مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی اب میں کہاں جاؤں گا اسی کے ساتھ مروں گا مجھے مل گئی میرا دامن بھر گیا میری آرزو پوری ہو گئی میری حسرت مجھے مل گئی آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا دل نے جسے چاہا تھا وہ میرے دامن میں آ گیا ابھی جاؤں گا رات کو اسی کے پاس رہوں گا اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا اوپر کی پیاری سے نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی یہ سلطان کا پیر پچھلا ہے یہ جس مؤزن کا پیر پچھلا ہے یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام یہ الگ الگ ہے اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے میرا قیام اور ہے تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا میں کلام اور ہے ایک کس لیے دورہ ہے اور ایک کس لیے دورہ ہے پہلی پہ زیرے کے دونوں کی موت آئی ہے نیچے آنے سے پہلے بھر گئے ہیں اللہ پاک سے دعا مانگو اللہ باق آدھی بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے آپ کو جاوان الحمد للہ رب اللہ ان شاء اللہ آئندہ جمعرات سے جمعے سے رائے گنج کا تبلیغی اجتماع شروع ہے پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس دنیا بھر کے ابدال دنیا بھر کے بزرگ اللہ والے جمع ہوتے ہیں اٹھائیس کو دعا ہوگی جتنے وقت کے لیے بھی کوئی جا سکتا ہے اپنے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو بھی تیاری تیار کرو خود بھی اس ہفتے میں پروگرام بنا لو انشاءاللہ نماز پڑھو تب بھی لطف آتا ہے بیان سنو تب بھی مزہ آتا ہے اور مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے اگر میں یوں کہہ دوں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس ہندوستان کے بزرگ آئیں گے مکہ مدینے کے بزرگ تشریف لائیں گے بنگلہ دیش سے آئیں گے وہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں سے اللہ والے آئیں گے ان کی باتیں سنو دعا مانگو نمازیں پڑھو تم سے کوئی مانگا نہیں جائے گا کچھ لیا نہیں جائے گا اللہ کا عمل کی تحفظ عطا کرنا اللہ وسلم مدار نبی اللہ سے خوفناک منظر سے بچا یا اللہ جس دن کہیں اپنے عرب کے سائے میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو قیامت کی تباہیوں سے بچا الہی موت کی ترقی سے بچا مدر کی بربادی سے بچا سب بیماروں کو سکھاطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما ہم سب کی تلخیوں کو راحت کو بدل دے ہم سب کے والدین کی مقصد فرما اے اللہ سب مسلمانوں کی بخش فرما دے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ ہندوستان افغانستان کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی غیر سمسرت ریانت فرما ہم سب کی جان مال اور ایمان کی حفاظت فرما صلی اللہ الله على حبيبه محمد وعلى أصحابه اجمعين من والليل تجا من رس رستے پر برہان بی گل سید متی ہے پاتب آنا ہے سی پارے ارب خانب اللہ اللہ اللہ اللہ الله